اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور ان سے کہا کہ ہفتہ کے دن حد سے تجاوز نہ کرو اور ہم نے ان سے بہت سخت عہد لیا تھا بنی اسرائیل نے تورات کے احکام پر عمل کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لینے کے لیے ان کے سروں پر تور پہاڑ لا کھڑا کیا تمہارے ڈر کے سجدے میں گر گئے اور پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے کہ کہیں ان کے اوپر گر نہ پڑے جیسا کہ سورہ آراف کی آیت 171 میں بیان ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس میں سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہوں یعنی اے اللہ ہم نے جہاد چھوڑ کر اور تیرے حکم سے سرتابی کر کے جن گناہوں کا ارتکاب کیا ہے تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے دونوں باتوں کی مخالفت کی نہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے اور نہ ہی حتتن کہا بلکہ کی طرف سے داخل ہوئے اور ہنتتن کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا اور اس پر کار بند رہنے کے لیے ان سے بہت ہی سخت قسم کا عہد و پیمان لیا لیکن انہوں نے اس حکم کی بھی مخالفت کی اور ہیلا سازی کر کے ہفتہ کے دن مچھلیوں کو بند رکھا اور اتوار کے دن ان کا شکار کر لیا اس کی تفصیل سورہ آراف آیت 163 میں آئے گی